جریر بن عبد الحمید نے بیان کیا ان سے منصور نے ان سے ابراہیم نقی نے ان سے اسود بن یزید نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی برابر تین دن تک گیہوں کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی یہاں تک کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو سولہ